والی با پی جناب آمین سو پیے تھی سلام آمنا کے لال اے محبوب سبحان سلام ہے فخر موجودات فخر نو انسانی سلام ہے دل رحمانی سلام ہے نور یزدانی تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لو پیشانی سلام سل وحدت اے سراج میں ایمانی زہ عزت یہ عزت زہ یہ عزت افزائی زہ تشریف ارزانی پور آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی سلام صاحب خلق عظیم انسان کو سکھلا دے یہی آمال پاکیزہ یہی اشیغال روحانی تیری صورت تیری تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندہ نوازی سندہ پیشانی زمانہ منتظر ہے اب نئی شیرا بندی کا بہت کچھ ہو چکی اجلا ہستی کی پریشانی زمین کا گوشہ گوشہ نور سے مہامور ہو تیرے پرتو سے مل جائے ہر ایک ذرے کو تابانی حفیظ بے نوا کیا ہے پوچھے الفت عقیدت کی جبی مروت سے ہے نورانی تیرا در ہے تمنا مختصر سی ہے مگر تم ہی دلالی سلام ہے آتشی زنجی بات توڑنے والے سلام ہے آتشی زنجی پاتل توڑنے والے سلام خاک کے بدل کا واقعہ پیش کر رہا ہوں اللہ سبارک قبول و منظور فرمائے فرماتے ہیں فضائے بدر کو آپ بیتی یاد ہے اب پتے یہ وادی نارے گی آباد ہے اب تک فرماتے ہیں قبر کی فضا کو اس کی آپ دیکھی اس کا وہ واقعہ بدر کا یاد ہے اور یہ بدر کی واضح نہ رہے تو ہند سے اب تک آباد مہو انجم مسکراتے ہیں زبان حال سے مائی فرماتے ہیں بدر کی وادی کے پاس ذرے چاند اور سورج پر مسکرا رہے ہیں کہ تم ہمارے سامنے کیا ہو ہماری شان کو دیکھو جگہ شیطان آیا زیارت جا یہ ابو تقریب فرمایا جب سے رسول اکرم نے یہاں سے شیطان کو نکالا پلٹ کر آیا ہی یہاں آپ فرشتے ہی رہتے جہاں ہر سلوشن ہے یہاں ہر شام رنگی راز فرمایا روزانہ ایمان کا سورج یہاں کے ہے اور ہر شام شام شہیدوں کو رنگ کا سامان جو دیکھا اس کی آنکھوں میں کب اب تو بات کا پہلا دے کا جو بدل کی وادی دیکھ چکی ہے وہ آسمانوں نے کب دیکھا حق کو باطل کی پہلی جنگ اس وادی میں والے میرے پیش نظر کوئی سہرا ہے نہ ہے نسرانی بیاں بڑا ضروری دسا ہے بھائی بھائی اور سننے والوں میں کوئی کہانی قصہ نہیں بیان کر رہا یہ تو قرآن مجید نے جو حقیقت بیان کی ہے وہ بیان کر رہا یہ سنہری حصہ ہے قرآن کے بیان کے دل مقابل جمع کر کے خدائی کو پہلوان مشرقین مکہ اکٹھے ہو کر خدا کے مقابل آ رہا ہے فوج کو لے کر چلا شیطان مکے سے مدینے کی تباہی کو اٹھا مکے سے شیطان اپنی فوج کو لے کر مدینہ شریف کو تباہ کرنے کے لیے آ رہا ہے یہ مشرق جا رہے تھے ہف تھی سمے ہسری کو ہستی ہستی یعنی کائنات کس ہمارا سلا کو بجانے کے لیے یہ جا رہے ہیں

حق کو مٹانے کے لیے جا رہا ہے یہ آہن یہ آہن پوش اسوار اور ہوئے یہ سب کی کمنڈی لوہے کے تھوڑے تیار کر کے جناب یہ چار چل رہے ہیں یہ اونٹوں کی کتارے ہزار انسان جن کو یہ جناب خیمے اونٹوں کی قطاریں یہ سامان جنگ رسد ہزار انسان تعداد ان کی بتا رہے ہیں کہ ہزار ہزار افراد کی نفری تھی کافروں کی جن کے خوف سے راہیں بند ہو جاتی ہیں یہ مکے سے چلے رہے اور مدینے پر چڑھائی تھی ادھر نام خدا طرف ساری خدائی ادھر خدا کا نام لینے والے ہیں ادھر ساری خدائی ہے اب لشکر اسلام کا غروب ہوتا ہے یعنی لشکر اسلام وادی بدر جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ سامنے منظر پیش فرماتے ہیں زمین بدر تک جب گیا مدینے سے دیا فرماتے ہیں بدر کی زمین پر جب وہ گناہوں کا سیلاب گناہ کا سیلاب آیا تو مدینے سے اٹھا نور خدا بارہ گیا باری وہ سے آکار تھے ادھر سے نور کا لشکر آ گیا مبارک جمعہ کا دن تھا مبارک جمعہ کا دن تھا ماہرم ندھی شہادت گاہ میں فوجا مبارک جماغار دن بہ ماہرم ناد شہادت گاہ میں فوجا تعریف تاریخ بڑھانے کی کر جمعہ کا دن تھا سترہ رمضان تھی عجب انداز عجب انداز سے آئے خدا کے دریدار خوش لشکر کی حالت یہ تھی زبانیں خشک تھی پانی نہیں تھا روزے دار پانی یہ نہیں کہا پانی ہے زبان خشک اس لیے تھی روزے دارا پوشاکر چھٹی پرانی تھی گاؤں میں سالت یہ اس قربان تھے

فشال ہیں مشق کو بڑی مشق چمڑے گی بڑی ہوتی ہے تو فرمایا فرمانا ان چونٹوں پر تو مشقیں تھیں پانی کا بندوبست تھا عالم چہرہ

سے سیراب کرنا تک سمارن کا اب اس وقت جو گرمی کی شدت تھی نا میدان بدر میں اس کو بیان کرتے ہیں جو ریتیلا کنارا تھا نا مشرقین مکہ پکے کنارے وادی کے پختہ کنارے پتھریلے کنارے پر تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ ہوا کہ تم یہاں پہنچو یہ کنارا ریتیلا ہے اس ریتلے کنارے پر تم ڈیرا بے الگ کدم پکر کدم نرمی کبیرا یعنی کیا مطلب کہ ماحول اور حالات سارے ایسے ہیں کہ جنگ کی ناکامی کا سامان ہے اور قدرت والے نے ایسا سامان مہیا کیا اور پھر فتح دی تاکہ پتہ چل جائے کہ جن کے ساتھ میں ہوتا ہوں ان کو کامیابی اس طرح ملتا ہے اڑی جاتی پھرے گے دست گرمی سے ہوا ہو زمین پر جس گئی تھی دھوپ آدر سے ریت ہوا بند ہو رہی تھی زمین پر دھوپ سے گرمی آگ کی طرح بچ گئی ہوا سے رحمت کے ایسے جیسے پارا ہو مٹی جیسے ماہیے بے آپ مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے اسی طرح آگ مٹی تڑپ رہی تھی کہ پانی اتنے عرصے سے اس کو نہیں ملا سہارا کی دعا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا درویشوں کا فقیروں کا یہ لشکر وہاں پہنچا اور میدان بدر کی گرمی کا یہ عالم تھا تو سہارا بدر میدان بدر نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی فریاد کی وہ دعا کو پیش کرتے یہ تشنا لب اب دعا کر رہا ہے میدان بدر دعا کر رہا ہے یہ تشنا لب جماعت جب یہاں پر رک گیا دعا کی دامن سہارا میں دونوں ہاتھ پھیلا کر کہ اے سہارا کو آتش لا بسنے والے خرشی شو گرنی کا چہرا بسنے والے آگ طرح مجھے بنانے والے رب ازل کے ازل کے دن سے اب تک بھار میں ڈھونڈتا رہا ہوں میں سدائے دور سے سنتا رہا ہوں کہا یاد میں آگ میں ہمیشہ بھولتا رہا جو بجلی بجلی چمکتی ہے اور جو بادل سے آواز نکلتی ہے وہ دور سے سنتا رہا ہوں کبھی قریب سے نہیں آئی کہ مجھ پر بھی کوئی بارش کے قطرے کے گر جاتے پڑ جاتے ہوا ہوں جب سے پیدا پانی کو ہے میرے سینے کے اوپر کی بدلی برستی ہے نسا ہے میری قسمت میں لکھی جا چکی ہے بنایا رستہ رستہ سختی میں بھی مزاج اپنا میں آہستہ آہستہ سخت مزاج بن گیا ہوں یا اللہ اب کوئی جنگل میں بیابان میں سفر کرنے والے مسافر جن کے پاؤں میں آبلے اور چھالے پڑے ہوتے ہیں جب وہاں سے گزرتے ہیں یہاں سے تو میں ان کے پاؤں کے چھالوں سے کچھ حصہ لے لیتا ہوں اپنا خون نکلتا ہے پانی نکلتا ہے تو میں اس سے گزارا کر لیتا ہوں بارش میں نے دراز سے خبر کیا تھی الہی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا ساتھی تو پھل یہاں کشمری بھلائے گا اگر یہ بات پہلے سے مجھے معلوم میرے دل کی قدرت خود بخود معلوم ہو جاتی خبر کیا تھی یہاں تیرے آپ گے باران فرمائیں گے غازی آپ تھری گے خبر ملے گی یہ پافی میرے دامن کو بنایا جائے گا عبادت تھرسے باد خبر بربو گیت میں سب نم کے کپڑے جمع کر کر ایک دوسرے پلا بوتا میں اپنی پسندی دیدار حضرت سے بجھا

جہاں اونٹ دے بوڑے یہاں ہو جاتے مجاہد دل یہاں سے فرما دے تو سر میری دف رہ جاتی گرے حکمری سر میں محبوب کے پیارے قدم اسے مساف پر آئے الہی حکم دے سورجی تو اب آپ برساؤ اگر اب میرے دامن سے ہوائے گرم آئے گی

یا رب امام امام اہل سنت نعرہ رضویت سبحان اللہ اب سہارا کی دعا سنی جاتی ہے بارش کا نزول ہوتا ہے اور حفیظ اپنے الفاظ میں بیان فرماتے ہیں دعا سہارا نے مانگی امید پھیلا کر یکا یک ابر بارہ آسمان پر چھا گیا انہیں کی منتظر تھی رال بن شان الہی روپیہ سو تھے محمد بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کی بلندی سے جو رحمت مدینے کی بلندی سے ری آئی اس استقبال کو پھر بے منڈی ہوا پھر گستا کے ایک بوند پانی پور برستا تھا اسی پر آج بادل چھا گئے تھے برستا تھا برف کھل کر گیا برف کھل گیا بادل پھر گیا پانی ہوئی اب چلنے اٹھنے میں آسانی ہوئی ٹھنڈی آب سے آباد بیابانی اتری آگے فرشے میدان میں سے کا کاش تھا اور لاج تھا فرش خاک کا شام آسمان جو لاج وردی رنگ کا ہے لاج ورد پتھر ہے نیل رنگ اس کے بعد حضرت جستجو غنی دشمن کی جستجو ہوتی ہے تو دیکھو ذرا حالات سے اٹھاؤ دیکھو تو صحیح دشمن کہاں پڑا ہے کس حال میں پڑا ہے نزول آب سے تسکین راحت ہو گئی ساری مٹی پسنا لبی گر دے قدورت ہو گئی ساری سپاہ سو شکر سے لگ جب بارش برسی تو صاحب اکرام کام نے شکر ادا کیا اور ہاؤس بنائے بنایا ایک عریشہ پھوف کا ارباب ہمت قیام اس میں دعا فخر رسالت ایک چھپر بنایا گیا عربی میں اس کو عریشہ کیا کہتے ہیں پھوس کا یہ جو بوٹے ہوتے ہیں ہاں، کہتے ہیں گھاس پھوس تو جو بوٹے ہوتے ہیں یہ کانے جن کے ساتھ لگتے ہیں نرکل ہاں، تو سروں کا جناب ہوگا چھپر بنایا گیا جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے تشریف فرما ہوئے اور آپ کے ساتھ اسی کے اتری گئے تقدیر چھپر کے آس پاس انہوں نے پڑاؤ کیا یہ وہ درویش تھے جن کی درویشی جن کی تقدیر بادشاہوں پر ہنستی بادشاہ ہو تمہارا وہ مقدر نہیں ہے جو ہمارا مقدر ہے کہ ہم کائنات کے بادشاہ کے غلام بن کر آس پاس بیٹھے نبی نے امر فرمایا نظر جانا کہاں اتری ہوئی ہے حضور نے دو جاسوس کر جاؤ حالات اٹھاؤ کون کون سا تھے علی اور بڑھ ہر کافروں کی یہ دو صاحب گئے دیکھنے کے لیے دیکھا تو باقی چھونا شاہی ہوئی ان کی بھائی فوج پڑی ہوئی ہے پلٹ کر عرض کی فوج ہوتی ہے زمین گویا ہری سے معلوم ہوتی ہے سے معلوم ہوتا ہے زمین آسمان سے لڑنا چاہتی ہے اور زمین آسمان کے مقابلے آ گئی ہے اتنا بڑا لشکر فوج مکان میں پیلا طرف رکھ کر خدا خدا دے کا ایک بڑا وادی کا ایک طرف جانے چھوڑ کر حضور دوسری طرف دشمن پڑے ہوئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحابہ کرام کو رہنمائی اور ارشاد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ہوا یہ ہوا ارشاد اب تم بھی ذرا آسودہ ہو جاؤ وضو کر لو نمازیں پڑھ لو پھر کچھ دیر سو جاؤ تمہارے امتحان نے کا وقت آیا ہے اپنے پوجنے والوں کو تمہارے سامنے آتا موجود ہیں سارے تمہارے سامنے آتا موجود ہیں سارے گل ڈالے ہیں مجھے یہاں جگر پارے سب بچے کے جگر کے ٹکڑے آئے ہوئے ہیں بھائی ماؤں کے والدین کے سارے دشمن سامنے آئے

سو گئے لیا خورشید نے آرام گاہے شام کا رکھا مجھے کر کے نمازی ہو گئے میں دہم سب بستا کیا مطلب سورج ڈوب گیا نمازی سارے صاحب ہے کرام اکٹھے ہوئے اکٹھے ہو کر جناب سب بستا نماز مگر کی ادائیگی کے لیے ابو جہل کے جاسوس آتے ہیں اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوج کا ہے حال کو جاننے کے لیے یہ نقشہ دیکھ کر کفار کے جاسوس بھی بیاں کر دی یہ سورت سربا سرب جہل کے آگے کہ ہم کو روکنے کے بعد کچھ لوگ آئے ہیں محمد ان مسلمان کو اپنے ساتھ لائے ہیں مکے سے نکل بھاگے وہ سب ساتھ آئے ہیں مدینے والے بھی کچھ لوگ خالی ہاتھ آئے ہیں ہنسی آتی ہے لے گئے

کیا ضرور ہے کس چیز پر اعتماد ہے کون سا حوصلہ ہے کہ یہ ہاتھ میں ہے کچھ نہیں اور لڑنے کے لیے آیا خنجر آزمائی کے لیے آیا یہ جانو جسم کی خاطر فروسانہ نہیں رکھے دے فروسانہ کہاں سے لا یہ جسم جان نہیں رکھے دے ہمارے رحم پر ہے ان کی فقط دو تین سو افراد بہت سارے ہاتھ سے جی میں چاہوں گے کر چڈا گے ابو جال نو جا جاسوس کرنے لگتا ابو جہل اب غرور اور تکبر میں آ کر بکواس کرتا ہے تو کیا کرتا ہے بیاں جب کر چکے جا سوس اہل اللہ کی حالت سے ا کر ہنس پڑا جال بد تجھو کہا خود چل کر آ گیا سیاد کے آگے چلی آئی ہے ہے پھٹ پھٹ کر چلی آئی کر کرئی جلاد کے آگے ابو جال غرور تکبر سے کہنے لگا بھائی یہ تو شکار شکاری کے سامنے چل کر خود آ گیا جلاد کے سامنے کٹنے کے لیے گردنے آ گئی بڑے بت نے کرشما اپنی قدرت دکھایا محمد اور اس کے کو کو لایا ہے

پھر اس منظر کو پیش کرتے ہیں کیا خورشید نے مغرب کے برفان بسوڑے بساتے ارد پر قائم ہوا پہرا اندھیرے کا بڑھ گیا اندھیرا ہو گیا

فلک پر رش کرے سیار گانے چھاؤنی گالی اندھیرا ہو گیا ستارے آسمان پر آ گئے افق سے چاند میں شال لے نکلا دی کو اڑا دی چاندنی نے چادر کو چاند نکلا اور سفیدی کی سفید چادریں مٹی پر بھی اور پانی پر اڑا دی پہنا دی ارادے ساتھ لے کر سو گیا انسان کا لشکر ادھر شیطان کا لشکر ادھر انسان کا لشکر سو گئے ادھر شیطان کا لشکر سو رہا ہے اور ادھر رحمان کا لشکر سو رہا ہے تصویر کے دونوں رخ بھائی توجہ زور سے کہیں سبحان تصویر کے دونوں رخ پیش کرتے ہیں کیا مطلب تو ادھر کی فوج کا کیا حال تھا ادھر کی فوج کا کیا حال تھا وہ کیسے تھے اور یہ کیسے تھے یہ دونوں رخ تصویر کے پیش کرتے ہیں توجہ سے کہیں وہاں ایشو طرب نے کر دیے پر دش یہاں ان ہاتھ سارا نے جمائے پر کرے رات پڑتی گئی وہ مستی میں مست ہو گئے اور ادھر درویش مٹی پر اپنے بستر وہاں لہنے شپ بھی کی روانی پانی ادھر اونٹ کا گوشت چل رہا ہے شراب کے نہر میں کشتی گویا چل رہی ہے یعنی شراب ہی شراب ہے ادھر ساکی کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کے پاس پانی بھی کم ہے ادھر شراب ہے اور ادھر پانی بھی وہاں خونخار تلوار خان پر نہتوں نے یہاں آنکھیں فقط ایمان پر بھر وہاں چند بکرے خدا دل میں پر مغرے ادھر ستار بج رہی ہے دف بج رہی ہے ناچ ہو رہا ہے نغمے گائے جا رہے ہیں جیسے تمہاری فوج کے آگے آگے ہوتے ہیں یہی حال ان کا تھا یہاں ذکر خدا ہے وہ ان کا حال تھا یہاں ذکر خدا ہے لب خاموش ہیں لیکن دل میں ذکر خدا وہاں بھوکی نگاہیں دیکھ جہاں خالی پاس سب کچھ ہے لیکن نگاہیں بھوکی ہیں اور ان کے پاس کچھ نہیں لیکن دل بے پرواہ استغنا بے نیازی سے بھرپور ہے سب کچھ ہے لیکن نگاہیں بھوکی ہیں اور ان کے پاس کچھ نہیں لیکن دل بے پرواہ استغنا بے نیازی سے بھرپور ہے اپنی ہر چیز رکھتے ہیں لیکن دل بھوکا رکھتے ہیں وہاں بو جہل محاوے اخترا کوئی غفلت میں یہاں اللہ کا محبوب میرا بے عبادت میں اب رسول اکرم صاحب دنیا سو گئی اور دنیا کا محافظ جاگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم داری کرتے ہیں تو کس رنگ میں حضرت پیش کرتے ہیں جالندری صاحب سلا کر پہلو سلا کر پہلو سب کو سوئی نہ تھا بیدار کوئی یہاں مگر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم یہی سر تھا کہ سجدار یہی روشن جبھی مشروم تھا یہ پر انوار خدا کے سامنے پھل کو خدا کے غم میں روتے اسی پر پل میں گل ہمیں ہستی کی شادی وہ قلب مطمئن تھا اور دنیا بے پڑے تھے ایک طرف افراد محمد محمد کی زبان وقت صبح کاجب ہوتی ہے رات بیت گئی صبح کاذب ہوتی ہے جو صبح صادق سے پہلے ہوتی ہے یعنی ہاں, ہاں، کا ہاں۔ وقت ہونے سے پہلے کا جو وقت ہے ابھی روئے زمین پر صبح بدلتا تھا اندھیرا گہرا گہرا تھا اجالا ہلکا ہلکا تھا نکی تھی جاری خاور کہتے ہیں مشرق کو شاہ خاور کہتے ہیں سورج کو شاہ خاور کس کا سورج کو حضرت نہ کی تھی شاہ خاور نے ابھی اٹھنے کی تیاری ابھی سورج کے طلوع ہونے کا وقت نہیں آیا تھا ابھی تھا آسمان پر ماہو انجم کا سفر جاری ابھی تارے جو ہے وہ چاند آسمان پر چل پھر رہے تھے ابھی ذروں نے ستھیل کھولی تھی ابھی بلبل نہ چہتی تھی ابھی چڑیاں بولی تھی اچانک سی شیطان میں ابھرے بلبلے دل کے اسے تصویر کے تاری رخ پر نقش باطل کے اٹھا کی سورت میں سنی مند کا سکھنا اسی کی بکت سستا میں سدایا جنگ کا سکھنا سیانے کمر بندی قریشی خاندان اکٹھا ہوا شیطان کا ٹولا اور تیاری کمر باندھو بھائی جنگ کا وقت آ گیا قریب زمیر کی آواز سلو کی ایک کوشش اب کچھ لوگ ایسے ان میں تھے جن کا تھوڑا سا زمیر کچھ زندہ تھا تو انہوں نے سوچا کہ یار سلو کی طرف قدم بڑھائے لڑائی اچھی نہیں ہے ایک ہی خاندان برادری کے لوگ ہیں اور لڑ رہے ہیں خیر تو زمیر کی آواز اور سلو کی کوشش وہ ضمیر کی آواز سے پہلے ابو سفیان آ چکے ہیں میدان میں وہ بھی شریک ہو چکے ہیں وہ تھے قافلہ کے وہ قافلہ جو تجارت کا قافلہ گیا ہوا تھا نا جن کے تعاقب میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ روانہ فرمائے تھے اور ان سے ڈر کر اس نے پیغام بھیج دیا تھا ابو سفیان نے اب تو حضرت ابو سفیان کہیں گے صحابی رسول اللہ تعالیٰ تو حضرت ابو سفیان نے ادھر پیغام بھیج دیا کہ یہ صورت حال ہے جلدی پہنچو لڑنے کو پہنچ جاؤ تمہارا کافر لٹ گیا تو ابو سفیان نے جب یہ پیغام بھیجا تو ادھر سے ہزار بندے کی فوج آ گئی میدان میں تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا تو یہ آ چکے ہیں تو ابو سفیان امن سے نکل گیا قافلہ لے کر حضرت ابو سفیان نکل چکے تھے اتنے میں فوج ادھر آ چکی تھی تو ابو سفیان کافی ادھر روانہ کر دیا اور وہ بھی شریک ہو گئے بدر ابو سفیان بھی اب آ چکا تھا ساتھ شامل تھا مگر بو جہل ہی اس قوم میں فرعون کامل تھا بزرگی کے سبب بزرگی کے سبب سب کا سپاہ سالار تھا تھا اتبا غیرت دار سردار تھا سردار تھا اتبا رتبا بن ربیعہ یہ بھی بزرگ تھا یعنی عمر رسیدہ آدمی تھا اور یہ بھی ساتھ آئے ہوا تھا یہ ذرا غیرت دار تھا یعنی قوم کی غیرت رکھنے والا تھا قومیت کی غیرت اور سردار مالدار بھی تھا سردار بھی تھا اگرچہ اگرچہ روکتا تھا اس لڑائی سے لڑائی سے روکتا تھا یار کیا مگر ہٹنے نہ دیتا تھا ابو شریر اس کا مطلب ہے ساری لالچار حکیم ابن کو تھا کی مرد دانا تھا تو اس کی پور اندیشی کا قائل ایک زمانہ تھا ایک اور شخص بھی تھا جمع بول رہا ہوں اس وجہ سے کہ وہ جمع کلب سے اس وجہ سے بول رہا ہوں کہ وہ بعد میں صحابی بن رہا حضرت حکیم بن حضام یہ وہ شخص ہیں کہ صحیح روایت سے ثابت ہے کہ ان کا جنم کابت اللہ میں ہوا ہے مولا علی کی جو ہے نا وہ روایت یعنی آپ کے کعبہ میں پیدا ہونے کی اور کی کرنے ہیں آواز دے رہے حکیم بن ہزام کا کعبہ شریف میں پیدا ہونا جو ہے یہ صحیح روایت سے ہے سیرت حلبیہ شریف میں لکھا ہے اور مولا علی کا جو ہے وہ پیدا ہونا کعبہ شریف کے اندر یہ صحیح روایت سے یہ بات خیر وہ بھی حضرت حکیم بن نظام بھی اس وقت حالت کفر میں تھے اور ان کے ساتھ شامل تھے اور بڑے دور اندیش سراسر ظلم خورے کو کچھ اندھیرے منہ اٹھایا یہ اندھیرے منہ اٹھایا یہ نوت بل اٹھو بات آیا اندھیرے منہ اٹھا یہ نوک بل اٹھو بات پاس آیا کہاں آیا اتنا سردار قوم فوج کے افسر قریشی خان والے میں نہیں تجی سے کوئی برتر اگر چاہے تو اگر چاہے تو اعزاز دوامی تجھ کو مل جائے عدل کی اور ابد کی نیک نامی تجھی کو مل جائے محمد کو اوائل عمری کرتے ہیں ہم وہ سچا ہے دیانت دار ہے یہ مانتے ہیں ہم ہمارے دین و مذہب سے بے شک اختلاف کو تو کیا اتنی خطا ہم کر نہیں سکتے معاف ہوتے محمد میں بھی عبد المطلب کا خون اور آل ہاشم ایک ہی نظر ہے علی حمزہ عمر بو بکر یہ سب اپنے ہی تھا علی حمزہ عمر بو بکر یہ سب اپنے ہی علی حمزہ عمر بو بکر یہ سب علی حمزہ عمر بو بکر یہ سب اپنے بھائی ہیں علی عمر بو بکر یہ سب اپنے عمر بو بکر یہ سب اپنے تو یہ سب ہی بھائی ہیں انہیں سے جنگ ہے یہ سب محمد کے فدائی ہے ذرا سوچو جو ان کے قتل کرنے کا نتیجہ ہے کوئی امی کوئی بھائی کوئی بیٹا بھتیجا ہے تو خود اپنے وطن سے دور نور ہے اتنا ہی کافی ہے غریب مفلس مجبور ہے اتنا ہی کافی ہے یہ پورے دل سے بے حد بری معلوم ہوتی ہے ابھی جو ہی کی گردن پر پوری معلوم ہوتی ہے اگر میرا کہنا مانو تو پورے دی سے بازار تحمل کی دکھاؤ شان اس پہ بازا اوپر تیار ہو کرا سالار ہو بردی تمہارے ہاتھ سے یہ کام سر انجام ہو گویا تو گویا رہتی دنیا تک تمہارا نام ہو جائے یہ حضرت حکیم بنے نظام اتبا سے کہہ کر اتبا جواب دیتا ہے کہا کہا اتبا نے ہاں اے مرد دانا سب کہا تم نے بظاہر میرے دل کا حال ظاہر کر دیا تم مگر بے قتل غارت سے یہ بھالے برخیاں دے دیکھو ڈھالے اب نہ مانیں گے اگر یہ مان بھی لیں سلو پر تیار جائیں یہ دورا ور یکایت چاہے تو ایشار ہو جائیں تو پھر بھی سلو اے مرد معمر غیر ممکن ہے کسی صورت نہیں ممکن سراسر غیر ممکن ہمارے دوست کی فطرت تو ہے دوست واقف ہے ابو جہل طریقے کار کا خطام مخالف ہے میں دانے سے یہ کہہ سکتا ہوں وہ ہر دن مانے گا ہمیں نہ دان سمجھے گا ہمیں نہ مرد جانے گا اگر تم چاہتے ہو لاؤ میری جانب سے بچائے پیغام بات سمجھاؤ حکیم بے نظام اٹھتے ہیں ابو جال کے پاس سمجھانے کے لیے حکیم اٹھ کر یہاں سے دامن سر بس دامن سر بسر خونے عزیزا سے بھرا ہوگا ابو جہل کی ضد اور فتنہ انگریزی ضدی تھا نا درجے کا ابو جہل اور راہ راست پر آ جائے جہنم سے قدم کا فرقہ ہٹنے پایا ممکن یہ باتیں سنتے ہی ظالم کہ نتنوں سے دھواں نکلا یکا یک فتنا بن کر ناری آتش زبان نکلا پکارا اے قریش لا تو عزا کے پرستارو فتح سالار اتبا ہو گیا اے ہو گئے ستا روت ہو گیا نام مرد اے یارو یہاں تک آ کے اب پہلو کرتا ہے لڑنے سے محمد کو مقابل دیکھ کر ڈرتا ہے لڑنے سے سمجھ جاؤ کہ بیمانہ نہیں سوشروش ہوگا مسلمانوں میں شامل ہے ابو جہل توجہ نے کہا کہ اتبا کا فرزند ابو مذافہ اسلام لا چکا ہے اور وہ محمد کے ساتھی میں کھڑا ہے یہ اس وجہ سے اس بیٹے کا لحاظ رکھ رہا ہے دل اتبا میں کے قتل کا سفیر آیا وہ بھی آج اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا ہے اتبا کو دیکھو گئی ہے اسے کہتے ہیں نا مردی سے کہہ نا مردی اگر اتنا نے ہمت ہار دی ہے ہار دینے دو اگر دیتا ہے جم چند کو سپا سار دینے دو اسے کہہ دو پہلے چوڑیاں تلوار رہنے دو مگر مردوں اپنے عزم کا مفار رہیں گے ہم اس گرمی کے موسم میں کہاں سے آئے ہیں چل کر سارا لال اس جگہ پہنچا جل جل کر یہ دن ہم نے پتے اچھے ملے تو نہیں کاٹے یہ کالے تو سوا سوچ لو چلے تو بڑی مشکل سے ہم نے منزل مقصود پائی ہے ہماری منزل مقصود سنجری آزمائی آج ہے نہ بچ کر نہ بچ کر جانے پائی دشمن دیوتا ہوں کے بندے ایک خدا سے ہیں سے سب کے تمہارے دین کے دشمن کھڑے ہیں یارو تیار ہو جاؤ بڑو ہم کرو مارو آیا ہوا ہے تمہارے ہاتھ کھیا لو پچھاڑو سبح کر دو پار تلوار دکھلا دو بجھا دو پیاسے اس پسنا زمیں کی آب خنجر سے ہٹاتے ہو کی پہ دنیا چمتے لہو بر لہو بر سے یہ سب ہے اپنے رشتہ دار بند بندہ کا معذب ہے کرنے دو رکھ کر سر بلندہ ابو جہل نے یہ سمجھا دیا اب لشکر کفار کی آمادگی جنگ پر ہوتی ہے یہ سن کر ایک طوفان آ گیا دریا لشکر میں نکلا اے سپاہی لس ہو کر نکلا اے سپاہی لس ہو کر بڑی بھر میں سنا بو جہل کا اتنا پہنا جوش میں آیا سیا برہمی سے دام میں ہف آیا سونا تکبر تھا تکبر رہ گیا جل کر کہا اچھا نظر آ جائے میدان میں چل کر کہنے لگا ابو جال اچھا میں ڈر گیا ہوں ابھی دکھاتا ہوں لانتی ہمیشہ مارتے ہوں بولبل پی گیا کی آخر گے تولبی کی گل مان لیں وہ بزدل کون ہے جو داغ نہ مردی کھاتا ہے بہادر کون ہے جو سب سے پہلے سر کٹاتا ہے جو کہہ کر ہو گیا تیار اقبال نے مرنی کو غریبوں کے گناہوں سے لہو میں ہاتھ بھرنے دو سواروں نے پیادوں نے سنبھالے برفیاں ڈھالے سروں پر خود پہنے اور چہروں پر ظلم ڈالے اٹھا بانگے تو ہلکے شور سے کفار کا لشکر سجا کر جسم پر شمشیر

کمر کا پڑ گیا پیلا تیسرا ڈاگ بن کر اجوت القصوا گئے پیلا فلک نے ایک غبارے نور ہر جان بکھیرا تھا مگر پیلے کے سائے میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا افق کے رخ پہ چھوٹے جس طرح پردہ گھٹا کا یہاں نسی بل یہ وقت ایسے گزرا صبح ساڑھے کیا ہو رہی ہے توجہ سے فرشتوں کو نئے احکام بخشے رب عزت کمر کس کس کے باندھی تار قدرت کمر کس پیار ہو گئے پلک پر سے اڑا رنگے کمر آہستہ آہستہ ہو چلا نورے صبح ہونے لگی روشنی پھیلنے لگی جبین سجدے سے چمکی جبی نے پاکی اٹھی سجدے سے چمل جبین پاک اٹھی سجدے سے چمکی برقرا زمین پاک اٹھی سج دے سے چمکی بھر پورا پھر ہوا روئے زمین پر صبح سادتی تاز ہوا پھر مسلے سے اٹھا جگایا جان ساروں کو خدا کے سامنے حاضر کیا تھا گزاروں

کا نتیجہ فخر رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بتاتے ہیں صحابہ کو کہ جو کچھ ہونا ہے سن لو جو کچھ ہونا ہے نبی کی بشارت دی شہادت کے طلبگاروں جنت کی بشارت دی ہٹایا دشمن ہٹتا نام لے لے کر مٹ جائیں گے سب تو گے سماتا جام لے لے کر یہ سیبا بل لبیا کا یہ بنا کا مکتل ہے میا کا یہ مکسن اور یہ حکومت کا مکتل ہے یہ لے جائیں گے حسرت ہی ابو جہل اس جگہ اندر آج قلت کو طالب ہے معلوم ہو جائے بات غالب ہے حسرت یہ غالب ہم کچھ نہ پائیں گے جہاں سے آج بار کبھی کام آئے گی ایمان کام آئے گا کام آئے گی یہ باتیں کہتے سارے فرمائی صحابہ کی جماعت گو سفارا مجاہدین اسلام مجاہدین اسلام سبحان اللہ مجاہدین اسلام کے بارے میں آپ لکھتے ہیں کہ وہ کیسے تھے ہاں مجاہدین اسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ مجاہدین اسلام کیسے ہوتے ہیں ہاں، ہاں، یہ آج کے فسادی لانتیوں کو خود سمجھ لینا جب یہ مجاہدین اسلام سمجھ آ جائے گا فرماتے ہیں مجاہد مجاہد کے مرنے جینے پر پر ترجیح دیتا ہے پسند کرتا مجاہد عشق کو مختار کر کے مرنے جینے پر مجاہد ہمیشہ مرنے جینے دونوں سے عشق کو پسند کرتا ہے

ایک مسعود کے ساجد یہ ایک مطلوب کے طالب ایک محبوب کے عابد یہ ایک محبوب کے طالب نہ ملک مال کی دل میں نہ ہو جا کی خاطر فقط اسلام کی خاطر فقط اللہ کی خاطر خیال مرد کر سکتا تھا تھا ہر دل ملول کو کو باہر جنگ لائے تھے نہ نہ رنگ کوئی کینا کے سینے میں صفائے قلب تھی آئی نہ کوئی نہ کوئی زخم باطل تھا نہ کوئی جوش ہنگامی نہ فکر کامیابی تھا نہ ذکر خوف نہ کامی نہ کثرت کی کوئی پرواہ نہ تھا قلت ہم ان کو نہ کچھ اندیشہ پستو بلندو بیش کم ان کو نہتے تھے مگر تسکیر اتنی اطمینان رکھتے تھے ساما پر نہیں ایمان ایمان اسامہ پر نہیں ایمان اسامہ پر نہیں ایمان پر ایمان رکھتے تھے یہ افراد عالی ہو بد تھے زاہد تھے یہی تھے ہاں یہی اسلام مزا مجاہد تھے مجاہد تھے کہ جو سو کی خاموش کسانے مجاہد تھے کہ دین اللہ بھی کی دس چلے آئے تھے مسجد کے نمازی آج نمازیادان سفید باندھے پھڑے تھے غالی میدان نہ سائے توجہ طلوع آفتاب سے اشتہارہ لے رہے ہیں حفیظ سہر کے دیکھ کر دف گھبرائی بڑا عجیب اشتہارا کیا کیونکہ سہر کا وقت ادھر سے روشنی تو اندھیرا گھبرا گیا کہ یہ روشنی آ رہی ہے اب میں جانے والا ہوں اس سے استعارہ کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے رشد کے سبحان اللہ اور جناب فتح نصرت الہی کے سورج ہو رہے ہیں اور وہ فوج اندھیرا بن کر ڈر کر گھبرا کر جا رہی ہے جانے والے کیسے جائے کمال کیا ہے سر کے دیکھ کر بھی گھبرائی سمجھ کر ایک بدلی گئی اور سر پر چھائی نظر آئی سی میں تو اپنی بفر ہو جائے کسی شہر کے گھر کی در یہ سمجھنے کے جب سورج چڑھنے والا تھا تو ایک بدلی ادھر آ گئی سورج کے سامنے اور جو رات تھی نا اس کو سہارا ملا اس نے کہا لگتا ہے اب سورج نہیں چڑھ سکتا وہ دیکھو آگے اندھیرا آ رہا ہے پھر میرا اللہ اکبر وہ ظاہر حالات کمزوری تھے صاحب ہے کے یہ بدلی سمجھی انہوں نے کافروں نے کیا آپ کا ہماری پتہ ہی پھر ہم رات بن کر چھا جائیں گے نظر آئی نظر آئی میرا کو اپنی مندی تو ہو جائے کسی صورت شہر کے گھر کی بھر بندی اٹھا کے روکے شو نہ ہرے ساور پہ بیٹھا ہرے ساور پہ بیٹھا لے کے زنگی فوج کا دستہ زنگی کالے ہوتے ہیں تو زنگی فوج کا دستہ لے کر بیٹھا ہوا ہے کہیں یہ دروازہ کھول نہ جائے مقدر ہو کے ظلمت نے دیا کو روکنا چاہا گزارے دودھ نے موجے سبا کو روکنا چاہا مرد نے تند مرد نے تند خو ہو کر دوا کو روکنا چاہا شفا کے روبرو ہو کر شفا کو روکنا چاہا خاشاک نے سیلے فنا کو روکنا چاہا دلے پانا پاک نے نور خدا کو روکنا چاہا اندھیرے نے کوئی صورت نہ دیکھی سر چھپانے کی تو کی ایک آخری کوشش اجالے کو دبانے کی اس پر گر گئے بادل سارے آنگی بن کر تو پھر کیا نام پائے گی کوئی کرن کھن کر ہوا تھرا گئی ظلمات تیرے نشان بازی سے کہ جس پر خاص کچھ باہر نہ تھا ان کے ارادوں سے عدل سے کر رہا ہے جو اپنی تبدیلیں مگر روکے سے رکتی ہے کہیں اندھیری رات اپنی ساتھ میں پر مکر کرتی ہے ہمیشہ ابر کے پردوں میں اپنا رنگ بھرتی ہے اس پر جمع ہو جاتے ہیں یہ آفت کے پر کالے یا تاریخ رنگی فکر تم سے ڈھانپنے والے مگر ہر صبح ان کو

روشنی مار جاتی ہے ہوئی اب روشنی بھی ہر یادا کرنی پر لپیٹا ہاتھ دے مشرق نے اٹھ کر اپنا سجادہ دریچہ کھول کر خرسی عالم تاب نے ڈھاکا پنکھیوں سے لیا کچھ جا جیسے کوئی کھڑکی کھول کر دیکھتا ہے تو سورج نے کھڑکی کھولی مطلب کر دے کی صورت حال دیکھنے لگا دے تھی کیا اٹھایا تھا میانا برفا نکلایا نے جب کھڑکی کھولی اور باہر اندھیرے کی صورت حال دیکھی اور بادل کو دیکھا کہ اندھیرا بادل کا چھایا ہوا اس نے کہا اس نے تھوڑا اٹھایا بجلی کا اور بے مارا بادل پر چمکا تو پھر بادل کے ہوتے ہوئے اندھیرا ہٹ گیا روشنی سے کیا بات ہے واہ قدرت قدرت کے کرشموں کو سمجھنے والے یہ مارے مطلب یار روشنی تو وہ ہے اندھیر سیاہ بادل تو جب اندھیرا چھانے کے لیے نکلتا ہے تو تیرے اندر سے روشنی قدرت نکال دیتی ہے کیا مطلب کہ جتنے ابو جہل جیسے کافر اندھیرا دنیا پر کرنے والے ہوتے ہیں یہ قدرت کا کرشمہ ہے کہ ان کے اندر سے ہی اسلام کے پاسبان حضرت اکرما نکال لیتے ہیں صحابی بن گئے تھے کہ نہیں یار استعارہ اس کا دیکھو کتنا عجیب اور غریب ہے بھائی کتنا عظیم ہے کے لیے کیا مال ہے پتھروں پہ غبارے راہ سے کب رکتے ہیں رستے شاہ غبارے راہ سے کب رکتے ہیں رستے شاہ سواروں ہار راستے پر جو اشخاص سواروں کے ہے لشکر چلتے ہیں تو غبار تو بہت اڑتا ہے لیکن وہ کب رکتا ہے غبار عظیمت ارادے لے کر جب اٹھتے ہیں تو پتھر کے حصار آگے کون رک سکتے ہیں اٹھا خورشید جب آما جنگو جبل ہو گئے برک نور پیغام اجل ہو کر جب جنگ تے سورج آیا جنگ تے سورج آیا ظلمت اندھیرے دوتے بجلی پئی پیغام اجل بن کر او مرگ اندھیرا جانا رہا تے نور چھا گیا سورج کائنات کے رسول اکرم ہے نا توجہ توجہ بھائی کرنوں کے تیروں کی طرح پر جوڑ کر نکلے برچے ابر کی ڈھالوں کے سینے توڑ کر نکلے وہ سے ابر کی ڈھالوں کے سینے توڑ کر نکلے جلا ڈالا کہیں سے ان بلا کہیں پلے پکڑ پر تیر ڈالا کو بہت تھا یہ آخری ہوم باساد کا تو دن گٹا کلفنا تیس ہزاروں کا پیا دوں گا جہاں بادل شہر پر جال پھیلانے تو آئے تھے جہاں افریت سورج کے نگل جانے آئے تھے بڑے بڑے جن بھوت وہ وہ دوسرے کی نمک کے سورج کو نکلنے کے لیے آئے تھے نظر آئی وہاں اب خون میں پیڑی تھری سے کاٹ دی جس طرح پرو کی تاشی ہوا مرا مرادی کہو کی کی سی بہ گئی وادی میں عید کی سا کرے نہا کرے بال سہر اس خون کے دریا سے نکلی سن کیرو ہے کہ صبح سہر کے وقت جب سورج چڑھتا ہے تو سورج کے آگے بادل رات کا اندھیرا ہاں جی پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کی روشنی نہ ہونے پائے لیکن جب سورج چڑھتا ہے روشنی پھیل جاتی ہے ہاں جی سورج کی روشنی کی جنگ ہو جاتی ہے جناب جی اندھیرے کے ساتھ اندھیرے کی ظلمتوں کے ساتھ آخر سورج کیا ہوتا ہے سورج کامیاب ہو جاتا ہے وہ فتح یاد ہو جاتا ہے اور اندھیرے کی ظلم پھنکو جناب لشکر کو پہلے پیٹ کر کے مار کے ختم کر کے خونی سمندر سے سر کو کر نکل کر روشنی دنیا کو دے دیتا ہے یہی حال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مقابلے کا تھا یہ اشتہار ہے سورج کا ہاں، سمجھ آ رہی ہو گیا جی ہاں گلا تو لگا لگا چل چل میرا ختم ہی ہو گیا میرا گلا ہی ختم ہو گیا سونے یار ایسی کوئی گل سونے بار گاج بجی تم گج جن مرضی گجا